مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سورج کو بندوں سے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان سے ایک میل یا دو میل کے فاصلے پر ہوگا راوی سلیم بن عامر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی میل مراد لی ہے زمین کی مسافت یا آنکھ میں سرما لگانے کی سلائی پھر سورج انہیں پگھلا دے گا اور لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے بعض ایڑیوں تک بعض گھٹنے تک بعض کمر تک اور بعض کا پسینہ منہ تک لگام کی مانند ہوگا مقداد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پسینہ لوگوں کے منہ تک پہنچ جائے گا جیسے کہ لگام لگی ہوتی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکیس یہ حدیث صحیح ہے